اللہ فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے والے منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی یقیناً اللہ ہر بات سنتا ہر چیز دیکھتا ہے